الرحمن الرحیم نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے ان دونوں صفات الہیہ پر کلام بسم اللہ کی تفسیر کے ضمن میں گزر چکا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں صفتیں چونکہ اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں اس لیے بندے کے لیے ان میں ایک طرح کی ترغیب ہے جبکہ صفت ربوبیت میں ترہیب و تخویف ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ترہیب و ترغیب دونوں کو جمع کر دیا ہے تاکہ بندہ اپنے معبود کی اطاعت و بندگی کی طرف زیادہ راغب ہو اور اس کا اپنی زندگی میں زیادہ اہتمام کرے